حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک طبیب بھیجا اس نے ان کی رگ اکحل پر داغ دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو ترانوے